جناب شہر بن حوشب کہتے ہیں کہ میں نے ام سلمہ رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کس طرح پڑھا کرتے تھے انہو عمل غیر صالح تو انہوں نے فرمایا آپ نے اس کو انہو عمل غیر صالح پڑھا تھا یعنی اسے ماضی کے ساتھ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں اس روایت کو ہارون نحوی اور موسیٰ بن خلف نے ثابت بنانی سے اسی طرح روایت کیا ہے جیسے کہ عبدالعزیز نے کہا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار نو سو تراسی